حادثہ سے بچنے کا وظیفہ حضرت طلب فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحابی ابو دردا رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا فرمایا نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا نہیں جلا پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی آپ نے فرمایا نہیں جلا پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا اے ابو دردا آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو آگ بجھ گئی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی تو میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعلم ان اللہ على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيطها ان ربی علی صراط مستقیم